عبید اللہ نے کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بے پر بے نہ کرے اور نہ اپنے مسلمان بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے اللہ یہ کہ وہ اسے اجازت دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو بارہ